حضرت القمہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جوانوں کے پاس تشریف لائے امام نسائی نے کہا جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح میں اپنے استاد سے لفظ فتیہ یعنی جوانوں نہیں سمجھ سکا اور فرمایا تم میں سے جو شخص وسعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے کیونکہ نکاح نظر کو نیچا اور شرم کو محفوظ کر دیتا ہے اور جس شخص کے پاس نکاح کی وسط نہ ہو وہ روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کچل دے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو آٹھ